حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت میرا نام عبداللہ بن سلام نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبداللہ بن سلام رکھ دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو چونتیس